حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو قریضہ نے جب حضرت بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قبول کر لینے پر اتفاق کر لیا تو آپ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا وہ ایک سفید گدے پر سوار ہو کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی طرف یا اپنے افضل کی طرف بڑھو تو وہ یعنی سعد آئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پندرہ